سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قرآن کریم میں تدبر اور فہم کی لیے ہیں ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہی تھی اس میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم کی متعدد ہیں جو قرآن کریم کی صفات کثیرہ پر دلالت کرتی ہیں پھر ہم نے کہا کہ جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لیں اس میں یا قرآن کریم کی تعریف ہوگی یا حکمت نزول قرآن بیان کیا گیا ہوگا اگر یہ نہ ہو تو پھر دو فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ خطاب ہوگی یا منقادین کے ساتھ یا غیر منقادین کے ساتھ اگر غیر منقاد کے ساتھ ہو تو غیر منقاد کے چار اقسام ہیں چار فرقے ہیں پہلا فرقہ ہے مشرقین دوسرا ہے یہود اور تیسرا ہے نصارا اور چوتھا ہے منافقین تو یا خطاب مشرق کے ساتھ ہوگا یا یہودی اور نصاری اور یا نصارہ یا منافق کے ساتھ ہوگا اگر مشرق کے ساتھ خطاب ہو تو مشرق جاننا کسی اور میں جانے مشرق اس آدمی اور اس فرد کو کہا جاتا ہے اعتقادی کے چار اقسام میں سے کس کون سے قسم کی تردید ہے شرک اعتقادی کے چار اقسام تھے شرف العلم شرف تصرف شرف دعا اور شرف العبادت اور ان چاروں کی تفصیل ہم نے بیان کی اور اس کی مثالیں بھی کچھ آیات سے پیش کی کہ اس آیت میں شرک شرف العلم کی تردید ہے اس میں شرف تصرف کی تردید ہے اس میں شرف دعا کی تردید ہے اس میں شرف عبادت کی تردید ہے پھر شرک فعلی کے دو اقسام تھے معظم اقسام تعلیل و ماح مح اللہ اور تحریم اللہ اس کے نے پیش کیے اور آیات بھی ہم نے بطور میں سیال پیش کیے جس میں شرک فیلی کی تردید ہے پھر مشرقین کے چار اقسام تھے تو ہم نے یہ بتا دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے قسم کی مشرق کی تردید ہے مشرقین کے چار اقسام مشرقین بالعباد صالحین مشرقین بالملائکہ مشرقین بالجن اور مشرقین مشرقین قواقب تو دیکھ لیں کہ ایک آیت میں کون سی قسم کی مشرق کی تردید ہے مشرقین بالعباد صالحین کی یا مشرقین بالقواقب کی یا مشرقین بالملائکہ کی یا مشرقین بالجن اور اس کے امثال ہم نے قرآن کریم میں پیش کی آج کے سبق میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشرقین بھی انسان تھے معاہدین بھی انسان تھے مشرقین کی بھی مشرقین کی بھی دو آنکھیں دو ہاتھ دو پاؤں معاہدین بھی اسی طرح تھے تو مشرقین اور معاہدین میں اتفاق کون سے مسائل میں تھا اور اختلاف کون سے مسائل میں کیا مشرقین سرے سے اللہ تعالی کو نہیں مانتی تھی کیا مشرقین اس کے قائم نہ تھے کہ خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مدبر اللہ ہے بارش برسانے والا اللہ ہے اور معاہدین قائل تھے نہیں مشرقین اور معاہدین کے بہت سارے مسائل میں اتفاق تھا چند ایک دو مسائل میں اختلاف تھی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں ہمارا اتفاق ہے اور ایک دو مسائل میں چلے اختلاف کوئی بات نہیں تو پھر تو مشرقین کے ساتھ بھی اختلاف نہیں کرنی چاہیے مشرقین اور محدودین سب کا اتفاق تھا کہ خالق اللہ ہی ہے آپ جب کسی میں سوچتے ہیں تو کبھی کبھار اس میں آپ سوچیں تو اس میں آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ یہاں وہ اتفاقی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس میں معاہدین اور مشرقین کا اتفاق اور اتحاد ہے مشرقین کا بھی یہی عقیدہ اور معاہدین کا بھی یہی عقیدہ ہے مشرقین قائل تھے کہ خالق اللہ ہی ہے اور مشرقین اللہ تعالی کو خالق رازق مانتے تھے متدر عالم مانتے تھے جیسا کہ سورہ فخرف آٹھ نمبر نو نکالیے <coughs> سورہ فخرف آٹھ نمبر نو پچیس آپارہ سورہ زخرف آٹھ نمبر نو پچیسواں پارا ان مشرقین سے اگر پوچھا جائے کہ خالق کون ہے سارے مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے ولا انسان دهم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ولا انسان دهم من خلق السماوات والارض تو پوچھے ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین لنا خلقهن ازیز لالم تو بلا شبہ کہیں گے خلقهن ازیز لالم تو بلا شبہ کہیں گے وہ پیدا کیا ہے ان کو اور جاننے والی ذات مشرقین یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہی ہے اسی طرح سورہ لقمان آج نمبر پچیس سورہ لقمان آج نمبر پچیس ولا انسان من خلق السماوات والارض لا يقولن الله اور اگر آپ ان کفار زین مشرقین سے دریاف کریں کیا آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو لوگ ضرور یہی جواب دیں گے اللہ نے لَيَقُلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُمْ لَيَعْلَمُنَّ تو کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ کہ یہاں تک تو ہمارے ساتھ ان کا اتفاق ہے اور الحمدللہ کہ یہاں تک مانتی ہیں الحمد للہ لَا اکثر بلکہ ان میں سے اکثر قرآن کو نہیں جانتے قرآن کو نہیں سمجھتے اسی طرح سورت ولانگ کا بوتھ آٹھ نمبر اکاسٹھ سورت الام کا بوتھ بیسو بارہ نمبر اکاسٹھ والا انسان دن خلا خَلَقَ سما دے وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَكُلُنَّ اللَّهِ وَرَيْا پیغمبر اگر آپ ان مشرقین سے دریاف کرے کہ کون او کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے تو لوگ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفَقُونَ فَأَنَّا يُفَقُونَ پھر یہ لوگ کہاں اُلٹی پھرے جا رہی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا انہوں نے توحید کو چھوڑا اسی طرح اسی سورہ انقبوت میں آٹھ نمبر تریہ ساٹھ ولا انسان دهم من نزل من السماء ماء فاحيا بالارض من بعد موتها لا يقولن الله ورجرا بن مشرقین سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا ہے پھر اس پانی سے زمین کو ایسے خشک ہونے کے بعد زندہ اور تروتازا کر دیا تو لوگ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے مانتے ہیں کہ بارش برسانے والا نی برسانے والا بارش برسانے والا اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے تھے بارش برسانے والا اللہ کو مانتے تھے چاند اور سورج کو مسفر کرنے والا اللہ کو مانتے تھے صرف یہ نہیں جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو اس وقت بھی صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے اسی صورت کا بوتے آج نمبر پینسٹھ دیکھیے آج نمبر پین ساتھ سوریان کبوت ہے تو ادھر بھی یہ مانتے ہیں جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُنِسِنَا لَهُ الدِّينَا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُنِسِنَا لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّعُوا مِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پھر جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو بکارتے ہیں اللہ کو لہو دینا خاص اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے تھے تو پھر اس وقت اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اللہ کو پکارتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لے جاتا فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون اور پھر جب نجات دے کر اللہ ان کو لے آتا ہے خوشگی پر اچانک یہ شرک کرنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کشتی میں جب سوار ہوتے تھے تو پھر صرف اللہ ہی کو پکار دیتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے وہ بھی مشرق تھے مکے والے بھی مشرق تھے ابو جال ابھی مشرق تھا لیکن اس زمانے کے مشرق اور آج کل کے مشرق میں بہت فرق ہے وہ تقریب میں اور مصیبت میں جب ان کی کشتی پنس جاتی تھی دریا میں تو اللہ کو پکارتے اور آج کل کے مشرق کشتی میں سوار ہو کے بھی نارا لگاتا ہے میری کشتی پار لگا دو یا علی یا علی جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں پیرانی پیر میرا کشتی پار لگا دو یون سکان بیرائی درائی سنگھ ہوئی جانے والا پیر اس کو پکارتے ہیں اسی طرح سورہ روم آیت نمبر تینتیس مسرکین کا عقیدہ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ذُرُنْ دَعُ رَبَّهُمُنِ بِنَ إِلَيْهَا ثُمَّ إِذَا أَذَاقَوْ مِنِ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اور جب لوگوں کو کوئی سب دیئے ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ رحمت کا مزہ چھکا دیتا ہے تبھی ان لوگوں میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے جب ان پہ تکلیف آتی ہے بڑے بڑی مصیبتوں میں تو اللہ کو پکارتے ہیں مشرقی میں آرب امور اعظام میں اللہ ہی کو پکارتے تھے جیسا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی جب مکہ فتح ہوئی اور باغ رہا تھا تو کشتی بہور میں بنس گئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کو پکارو اسے کہا وہ لات منات تو لوگوں نے کہا وہ اب امداد نہیں کر سکتے تو حضرت اکرم رضی اللہ تعالی اس وقت مسلمان میں تھے اس نے کہا اس مسئلے پہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے تھے اور پھر کشتی میں کڑا کے کہنے لگا کہ یار اللہ تعالیٰ نے نجات دیا لأوان يدي في يد محمد صلى وسلم ولا أجد أنه وسلم روا میں اپنے ہاتھ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھوں گا اور میں معافی مانگوں گا اور جب وہ دریا سے نکلے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لایا کہ جو اس مسئلے پہ ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ مسئلہ خوشکی میں نے دریا میں ہم نے مان لیا تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ تعالی سے مدد مانگتی تھی سورہ لقمان آج نمبر بتیس نکالیے اسی طرح سورہ لقمان آج نمبر بتیس وَإِذَا وزار شیو موجود کگلے داؤ مل دین فل جام بری فنی موک سیتے ہوما جگہ جن گزار شیو موجن کگلے اور جب ان لوگوں پر دریا کی موجے صاحبانوں کی طرح چاہ جاتی ہے کب گلا نے تو جمع ضلع کا اور زلطن وما یغلو گلو کا منفوکن تو جو تمہاری اوپر سے تمہیں تو تمہارے اوپر چھا جائے لے راہ اللہ اور جب ان لوگوں پر دریا کی موجے صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ لوگ خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں فنما نجام الْبَرِّ برے سے پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خوشی لے آتا ہے تو بعض ان میں سے راہ راس پر قائم رہتی ہیں اور کچھ ناشکرہ بن جاتے ہیں وَمَا مایا بِعَا دِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّارٍ كَفُورُ اور ہمارے نشانیوں کا بس وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو آج شکر اور منکر ہے اسی طرح جب تکلیف میں پس جاتے تھے تو پھر صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے سورہ زمر آج نمبر آٹھ نکالیے سورہ زمر آج نمبر آٹھ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ ویزام مسل انسان ذرا بہل من بنی لمل مٹ میما گامل وجا لا لندے ہو سل انسان ذرندار بہ می من بنے ل اور انسان کو جب کوئی سختی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرح پوری طرح ہو کر اس کو پکارنے لگتا ہے تم نسي ما كان يدعو اليه من قبل پھر جب اللہ تعالیٰ اسے انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو جس کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ کا انصر اور شریف بنانے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے براہ کرتا ہے پہلے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آج نمبر ساٹھ سورہ بنی اسرائیل آج نمبر ستا ساٹھ مشرقین اور معاہدین کا اتفاق تھا اس میں کہ خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے بارش برسانے والا اللہ ہے اور بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ کو پکار دیتے معیدین بھی اور مشرقین بھی سورہ بنی اسرائیل آج نمبر چھیاسٹھ رب گول جیل جی لکم کا فی البارے لے من فضلے بھی گمرہ گم گلوار برآ تم وہ گانل انسانوں کا بورا ویزا میں سگوارے اور جب دریا میں تمہیں تکلیف پہنچے منتھیا منتظر اللہ عیا تو اس وقت بچوں کو دائت حالان کی وہ سب تمہارے دلوں سے گمو جاتے ہیں جن کو تم پکارا کرتے ہو پھر جب تم کو اللہ خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر تم تم روگردانی کرنے لگتے ہو اور انسان بڑا ہی شکرا ہے کیا مطلب یعنی تکلیف میں بڑے بڑی مصیبتوں میں مشرقین بھی اللہ کو پکار دیتے اور معاہدین بھی اللہ کو پکار دیتے یہاں تک رستہ ایک تھا اتفاق تھا اتحاد تھا نے مشرق سے پوچھے کہتا ہے اللہ معی سی پوچھے خالق کون ہے کہتے ہیں اللہ بارش برسانی والا کون ہے کہتے ہیں اللہ بڑے بڑے تکلیفوں میں امداد کرنے والا کون تو سارے کہتے ہیں اللہ صرف یہ نہیں معیدین بے خیرات کرتے ہیں مشرقین بھی کرتے ہیں مشرقین مکہ بھی بڑے بڑے خیرات کرتے تھے صدقے دیتے تھے جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر انیس ہے سورہ توبہ آیت نمبر انیس اجال تم ستا الحاج و وارت المسجد الحرام کمنا منا باللہ والیوم الاخر وجاہدا فی سبیل اللہ لا استوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اجعلتم سدات الحاج و امارت المسجد الحرام کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کرنے کو شخص کے عمل کی مثالی قرار دے رکھا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا کیا مطلب وہ حاجیوں کو پانی پلا چیے بڑے بڑے صدقے اور خیرات کیونکہ ملک عرب میں پانی پلانا کسی کو یہ بہت بڑا صدقہ تھا اس ملک میں پانی نہ تھا تو اتنے لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلانا بڑا سب اور تم تو مسجد بناتے ہو محلے کا مسجد گاؤں کا مسجد دیہاتوں میں مسجد اور وہ مسجد حرام بنواتے تھے تو مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے اجان تم شکایت الحاج و کہ المسجد الحرام مسجد امن باللہ وہ مسجد حرام بناتے تھے اور اکثر اس میں جھگڑا ہوتا تھا ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم بناتے اور دوسرا قبیلہ کہتا تھا کہ ہم بناتے تھے ایک قبیلہ کہتا تھا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے اور دوسرا کہتا تھا ہم رکھیں گے جو مشہور واقعہ ہے مسجد حرام بناتی تھی تو اس میں ایسے پیسے لگاتی تھی جو ان کے نزدیک حلال تھی حرام پیسوں سے بھی نہیں بناتی تھی آج کل تو حرام پیسوں سے مساجد بنا رہی ہیں اور اسی لیے کہ ہمیں وہ حرام کی کمائی جو ہے وہ معاف ہو جائے اسی وجہ سے مسجد حرام جب بنواتی تھی تو اس کا آدھا ایسا انہوں نے بنایا اور آدھا ایسا جو حتیم ہے وہ چھوڑ دیا ان کے پاس حلال پیسے نہ تھے تو آدھا ایسا جو حتیم ہے وہ چھوڑ دیا تھا مجر آرام بھی بناتے تھے خیرات اور صدقی بھی کرتے تھے اور صرف یہ نہیں نماز بھی پڑھتے تھے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ کبلا کو مشرق نہ کہو تو تیرے گجار کو بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتا تھا سورہ انفال آج نمبر پینتیس نکالیے سورہ انفال آج نمبر پینتیس كان ایندن من البيت و تسدیا وتصديا وما كان تم ایندن البيت دلّام گاہ وتصديا اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی وہ سیٹیاں اور تالیاں بچاتی تھیں مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے لیکن ان کا نماز بے جاتا ان کی نماز کی کوئی حیثیت نہ تھی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت القائل بالغہ میں لکھا ہے کانت صلاة تو لے جمیل میں لا لانت جمیل میں لال نماز تمام امتوں میں تھی ساری امتی نماز پڑھتے تھے کان دسولا کے زمین میں لانے نماز بھی پڑھتے تھے وما دل بیت اللہ نام و تصدیع ان کی نماز کی کوئی حیثیت نہ تھی جب وہ خالق اللہ مانتے تھے رازق اللہ کو مانتے تھے بڑے بڑے مشکلات میں اللہ کو پکار دیتے سب کی اور خیرات دیتے تھے اجان تم سکھا تل حج و عمارت المسجد حرام مسجد حرام بناتی تھی نماز پڑھتی تھی اور صرف یہ نہیں حج بھی کیا کرتے تھے یمن کا ایک قبیلہ تھا حق قبیلہ جب حج کے لیے آتے تھے یمن سے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دو کالے لڑکے آگے کر کے باقی ساری قوم پیچھے سفر کر رہے تھے اور دو کالے لڑکوں کو آگے اسی وجہ سے کہ کالا بندہ جو ہے اس کی سینے پہ بلغم نہیں ہوتا تو اس کا آواز صاف اور تیز ہوتا ہے تو دو کالی نوجوانوں کو آگے کر کے وہ آگے کہتے تھے نانو غراباک اور پیچھے والے کہتے تھے آپ بنی لے کا آنیا ہاتو گلیا مانیا اس زمانے میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو لوگ حج کے لیے آتی تھے تو ہر ایک آپ لانا پیرخانہ ہوتا تھا ادھر تو اپنے کپڑے نکال کر پیرخانے سے کپڑے لے کر پہنتی تھی کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے اس میں ہم بیت اللہ کی تواف نہیں کرتے اور کیونکہ پیر صاحب کے گھر کے کپڑے پاک ہیں صاف ہیں تو پہن کے تواف کرتے تھے اور جس کا پیرخانہ نہ ہوتا وہ آؤ کے کپڑے نکال کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے الیوم نبدو کلہو او بادہو الیوم نبدو کلہو او بادہو فما بدا منہو فما ہوں آج میں سارے بدن کو یا کچھ سے کو ننگا کر رہا ہوں اور جس سے کو میں نے ننگا کیا وہ جہنم کے لیے مناسب نہیں سمجھتا اور جس کی پیرخانی ہوتے تھے پیر کے کپڑے پہن کر تواف کرتے تھے تو جب حق قبیلی والے رستے میں آتے تھے تو وہ کالی نوجوان آواز لگاتے تھے نعرہ لگاتے تھے نانو برا باد نارا لگا دیتے آپ ہلے کا آنیا کا لیا مانیا نانو ہو باغ ہم آپ قبیلے کے دو گئی ہیں اور بادتے آپ کل ہلے کا آنیا اب قبیلہ تمہارے پاس ننگے آ رہے ہیں اب گل ہلے کا آنیا یہ کل کا اور یمن سے آپ کے بندے ہیں آپ کے تواف بیت اللہ کے تواف کے لیے آ رہے ہیں تو تواف بھی کرتے تھے جب وہ اللہ کو خالق مانتے تھے رازق مانتے تھے بارش برسانے والے مانتے تھے نماز بھی پڑھتے رہی تھی خیرات اور صدقات بھی کرتے تھے حج بھی کیا کرتے تھے تو پھر مشرق کیوں ان کا جرم کیا تھا اب اختلاف کی صورت پیدا ہوئی اور اختلاف چند ایک دو باتوں میں لیکن ان کی وجہ سے وہ مشرق بن گئے اس کو ذرا سمجھے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے دیکھے اس کی پیشانی کو دیکھے پیشانی پہ نشانی بنائیے سکھوں کی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ ہر سال عمری کے لیے جا رہا ہے حج بھی انہوں نے بہت ساری کیے ہیں خیرات و سبقات بھی دیتے مدرسوں کو چاندی بھی دیتے تم ان کو مشرک کہتے ہو تو پھر ان کا اور ان کے عقیدے کا موازنہ کر لو کہ درمیان میں کیا مشرق بن گئی اس کا وجہ یہ تھا کہ کچھ مشرقین کا تھا کہ جو نیک بندے اولیاء کرام ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہیں نیک باندھی ہے اور ہم اپنے آجات کو ان کے سامنے رکھ دیں تو یہ ہمارے لیے سفارش ہی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے اور ان کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سفارش ہی ہیں اور کچھ مشرقین ایسے تھے کہ ان کا ہی عقیدہ تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی چھوٹی کاموں کا اختیار دیا ہے تو یہ ہماری لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور ان دونوں عقیدوں کو قرآن نے ذکر کیا سورہ زمر آج نمبر تین نکالیے سورہ زمر آج نمبر تین سورہ زمر چوبیسواں پارا آرڈ نمبر تین تئیس و پاوا اللہ خالی اللہ لله دین الخالص خبردار اللہ کا دین خالص ہے خبردار اللہ تعالی کے لیے دین خالص ہے نواب صدیق حسن خان کا ایک کتاب ہے الخالص جو شرکیات کے رد میں انہوں نے لکھا ہے اور بہترین کتاب شرک رد رج میں شرک کے رد کی بہترین کتاب الدین الخالص اسی طرح محمد بشیر سہسوانی نے ہندوستان کے ایک عالم نے کتاب لکھا ہے تل انسان دہلان دہلان ایک پیر تھا مکہ مکرمہ میں جس نے شرکیات کے اس بات کے لیے کتاب لکھی تھی اس کے عرب میں ہندوستان کے عالم محمد بشیر سہسوانی نے کتاب لکھا سیانت سیاحت انسان دہلان تقریباً بیس سال پہلے میں نے چھپوایا تھا اور مفت تقسیم کیا تھا اسی طرح شر کی تردید میں اور شیخ القرآن نور اللہ کی بہترین کتاب للمتوسلین المقابر جس میں مشرقین کے دلال اور اس کے جوابات آج جس پر مشرقین استدلال کرتے ہیں اس کی حقیقت اور شیخ القرآن نے اس میں واضح کیے الدین الخالص انا لله دين خالص والذين اتخذوا من دنیا اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وهو ما جنون بنا رکھے سوا اللہ کی دوسرے مددگار کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہم ان کی مگر اس لیے تاکہ قریب کر دے ہم کو اللہ کے درجہ میں مانا بدھ اللہ لیقربونا الاللہ اللہ ابن جریر نے لکھا ہے مانا بدھ ملا لے گریبونا اللہ زلفا ہے منظر انجت انش بھائی جانا و آ جاتے ہیں کہ ہمیں منزلہ اور درجہ میں اللہ کی قریب کر دے اور ہمارے لیے ہمارے آجات میں سفارش کر دے اب مشرقین اور معیدین کے رستے جدا ہو گئے معیدین کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور مشرقین کہتے ہیں نہیں وہ نیک بندے ہمارے لیے وسیلہ ہے مرد ہمارے لیے وسیلہ ہے قبر ہمارے لیے وسیلہ ہے ان کی وسیلے سے ہم مانتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں مانا بد اللہ لےو گر اللہ مانا بڈ اللہ لے گر گرونا اللہ زلفا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کی اللہ کی قریب منزلہ اور درجہ میں لے جائیے اسی طرح سورہ یونس آج نمبر اٹھارہ سورہ یونس آج نمبر اٹھارہ میں ان کا عقیدہ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ہوا بھوم ہوا شا ہوا بدھوں نا میم نیل گیارہ پارا سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ نین ان سے کرنا کی سیوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نفا پہنچا سکتے ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ یہ ہماری دی ہے اللہ کے ہاں سفارشی ہے ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ہماری دی ہے اللہ کے ہاں سفارشی ہے اور پھر کہتے ہیں جج کے لیے تم وکیل نہیں پکڑتے جج کے لیے وکیل کی ضرورت ہے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگنے کے لیے اولیاء کرام اور نیک بندوں کی ضرورت ہے تو اللہ نے فرمایا قُلَّا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ پہلا رد قُلَّا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ آگے دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتی ہو جس کے موجود ہونے کا علم اللہ کو نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں ہے کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے جج کو تو کسی انسان کی حقیقت کا پتہ نہیں وکیل اس کو بتلاتا ہے تو کیا اللہ جج جیسا ہے کہ اس کو آسمان اور زمین میں کسی چیز کا پتہ نہیں کھلا اللَّهَ بِمَا لَا عَلَمُ فِي سَمَوَاتِ وَلَا فی الْأَرْضِ دوسرا رب سبحانہ پاکِ پاک اللہ ہاں، بِعِلْمِ سے پاک اللہ شریک سے وَالْتِزَاوَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور اللہ ان لوگوں کی شرک سے پاک اور بھلا تر ہے امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے وَنَزِيرُهُ فِي هَذَا زَمَان اشتغال و کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر اعتقاد شفان اس کی نظیر اس دور میں یہ ہے کہ لوگ اولیاء کے رام کے قبروں اور مزارات میں جاتے ہیں اس عقیدے سے کہ یہ ہماری دی اللہ کے ہاں سفارش ہی جب مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری سفارش ہوئے ہم ان کو اعلان نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے لیے سفارش ہی ہے اور تمہارا بھی یہ عقیدہ ہو تو تمہارا اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہوا ہاں یہ علاحدہ بات ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ہم نہیں کہہ سکتے ایک آدمی گوبر کی ڈھیر پہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی مورتی صاحب اس وقت سے گزر رہا تھا اس نے جب دیکھا تو اس بندی کو کہنے لگا بھائی تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں نوافر پڑھ رہا ہوں اس نے کہا یہاں تو نوافر نہیں ہو سکتے گوبر کا ہے اس نے کہا میں پڑھتا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں تم کہتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے میں تو پڑھ سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں آپ کی مرضی لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں یہ کا عقیدہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ علیائی کرام ہماری دیے سفارش ہی ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ہماری دیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور یہ پاک لوگ ہیں دوسری بات یہ کہ مفرقین اور معاہدین کا جھگڑا اس بات پہ تھا کہ معاہدین کا عقید آئی تھا کہ حاجت پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے مفرقین کا عقید آئی تھا کہ حاجات پورا کرنے والا اللہ کے بغیر اور بھی ہے اسی وجہ سے جب اللہ واحد آپ کہتی تھی تو جگڑتے تھے سورہ صافات آٹھ نمبر پینتیس نکالیے سورہ صافات آٹھ نمبر پینتیس تئیسواں پارہ ان کذالک نفعل بالمجرمین انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون انهم كانوا اذا قيل لهم لا یہ لوگ ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت پورا کرنے والا نہیں ہے تو یہ تکبر کا اظہار کیا کرتی تھی اور یوں کہا کرتی تھی کیا قیام ان آلیہ کو ایک شاعر دیوانی کی کہنے پر چھوڑ دیتے دیرنے والے ہیں وَيَقُلُونَا إِنَّا لطارو آلِحَتِنَا آلے ہاتھ آلِحَتِنَا کیونکہ الہ یہ الہ کو ایک نہیں مانتے تھے آلیہ دوسروں کو بھی مانتے تھے کس کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس کو مشرقین گیارہویں والا پیر کہتے ہیں لیکن اس کے اقوال کو تو نہیں مانتے <coughs> گیارہویں والا پیر اس کی کتاب ہے الفت الربانی والفید الرحمانی ان کی تقاریر اور ان کے مجالس کو لکھا گیا ہے اس میں تو گیارہ والا پیر شیخ عبد القام زیلانی رحمت اللہ علیہ الفت الربانی سفاٹہ پہ لکھتے ہیں کنڈ ماتا تنالے ہی بھائی وہ کلو سوئن تکا بھومی ہوں اور کل ما مدا نہیں وہ علاؤ کو ہر اوچھے جس پر تمہارا اعتماد آ جائی تو یہ تمہارا علا ہے وہ کلو انتخاب منو اور ہر اوچھے جسے تمہیں ڈر لگتا ہے وطرگو وطرگو منو تربیوں وہ اور تم اسے آس یا امید رکھتے ہو تو وہ تمہارا کل کل تک فو گل سے پتانے میں مشہور تھا اگر پتھر پہ یقین رکھو تو تمہیں فائدہ دے گا نئی قلوحیت کا یقین اور اعتماد صرف اللہ پہ کرنا ہے ڈرنا جو امویت کے مناسب ہے صرف اللہ ہی سے ہے امید آس اور تما جو امویت کے مناسب ہے صرف اللہ ہی سے ہے کنما تاتا میں دعا لے ہی بہو اللہ کے وَقُلُّ شَئِن تَخَافُ مِنُوا وَتَرْبُوا بَهُوَ إِلَاهُكَ اور پھر لکھتے ہیں قلب کا لا واف لسانک تمہارا دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق نہیں قل اللہ اکبر الف مرتن تنب کا مرتن بلسانک دل میں ہزار بار کہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا و مرتن بلسانک اور ایک دفعہ زبان بھی کہو تو تم زبان بھی کہتے ہو دل میں اللہ کی بڑائی نہیں تو ببر لب صبح بر کف دل پرزو کی گناہ تو ببر لب صبح بر کف دل پرزو کی گناہ را خند پیش آج بار ما ہاتھ میں تو تصویر پکڑے ہیں زبان پہ تو اس تمہیں شرم نہیں آتی تو لب صبح بر کر دل پور کی گنو ماسی را آج استغفار ما اور گناہ تمہاری پیچھے ہنستے ہیں کہ منہ پہ تو اللہ اکبر کہتے ہو دل میں اللہ اکبر نہیں اللہ اور حاضر پورا کرنے والا محدود کہتے تھے کہ ایک اللہ ہی ہے مشرقین کا آخر آئی تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی دوسرے آلحادی حاجت پورا کرنے والے ہیں جو ہماری آزاد کو پورا کرتے ہیں اسی طرح سورہ زمر آج نمبر پینتالیس نکالیے مہدین اور مشرقین کا اختلاف اور جھگڑا اب اسی پہ شروع اور رست جدا ہو گئے ابھی تک رستہ ایک تھا مشرقین بھی کہتے تھے کہ خالق اللہ موہندین کا بھی کہتے تھے مشرقین کا بھی یقین تھا کہ بارش برسانے والا اللہ موہندین کا بھی مشرقین بھی سٹ کے تھے تھی بھی حج کیا کرتے تھے معاہدین بھی اختلاف اب شروع ہوا کہ مشرقین کا کہ جو نیک بندی کرام ہیں یہ ہماری لیے سفارش ہے اللہ کے ہاں یا یہ خود حاجات پورا کرنے والے اور یہ ہمارے اور حاجت ہیں سورہ زمر آیت نمبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَاسْمَ پینسٹھ وی راجو کرینتالیس وی راجو کرال لال وسما قُلُوبُ الَّذِينَ لَا جینا بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ مین هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ آٹھ نمبر پینتالیس وَإِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمازت قلوب الذين لا يؤمنوا بالآخرة وجدنا صرف اللہ کا ذکر کیا جائے وعدو کہ اللہ ایک ہے تو جو لوگ آخرت کا حقین دل میں نہیں رکھتے ان کے دل سخت کبیرہ اور متنافر ہوتے ہیں اور جہاں اللہ کی سوا کسی دوسروں کا ذکر کیا جائے الَّذِينَ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جہاں اللہ کی سوا کسی دوسروں کا ذکر کیا جائے تو اے لوگ اسی وقت خوش ہو جاتے ہیں یا تم توحید کا تذکرہ کرتے ہو تو اس کا دل تنگ اور سخت ہو جاتا ہے اور جب آپ کہتے ہو کہ الدین اجمیری زمین و آسمان تیری اور تم کہتے ہو کہ شمس تمریز بابا نے سورج کو نیچے کر دیا تم کہتے ہو کہ پیر بابا نے علم کے پہاڑ کو ریس کر دیا تو کہیں کہتے واہ واہ واہ یار سب کو لی مسئلہ بیان کا پھر کہتے کتنا اچھا مسئلہ بیان کیا کرامات بیان کیے اذا ذکر اللذین من دونی اذا امی استشرون و اذا ذکر اللہ وحده اسمازت قلوب اللذین لا یؤمن بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب آج دوسروں کی کرامات کا ذکر کرتے ہو جھوٹی کرامات تو پھر بڑے خوش ہو جاتے دیکھیں اس نے بڑا کتنا خوبصورت مسئلہ بیان کیا اولیاء کرام کے کرامات بیان کیے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چھالیس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چھالیس وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَهْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَا اور جب قرآن میں آپ صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو اللہ ایک ہے اس کا کوئی سانجا اور شریک نہیں تو کافر پیٹ پیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے پھر تمہاری بات کو نہیں مانتے اسی طرح سورہ فرقان آج نمبر اکتالیس جھگڑا اور لڑائی یہ اکبر تھا کہ معاہدین کہتے تھے کہ لا اور حاجت پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے مشرقین کا عکیلا آئی تھا کہ نہیں آجات پورا کرنے والے اور بھی ہیں سورہ فرقان آج نمبر اکتالیس وَإِذَا رَاؤُ گَئِيَتْ تَخِذُونَكَ إِلَّا هُفُوَا اَحَذَا الَّذِي بَاسَ اللَّهُ رَسُولَا اور ایک آخر جواب کو دیکھتے ہیں تو ان کا سوائے اس کے کچھ کام نہیں ہوتا کہ آپ کا مزاق اڑانے لگتے ہیں جب پیغمبر کا مزاق اڑاتے تھے تو تم کون ہو؟ تمہارا مزاج نہیں اڑائیں گی ایک شاعر فرماتا ہے مان جلال جل لال ورسول مان ن جال ورسول مل سامل ہرا پکے فن اللہ پیغمبر کی زبان سے نہیں بخش نکلی تو میں کون ہوں آج کل بھی ہیں پنکھی بڑے متشدد ہیں کیا تشدد ہے ہم نے متشدد تو تم ہو کل یا یو القاضروں تم کہتے ہو اے کافر ہو تم کہتے ہو کہ یا یادروں تم کافر نہیں کہتی ان کو تم مشرق نہیں کہتی ان کو تم جائل نہیں کہتی ان کو ہاں اگر قرآن و سنت بیان کرنا تشدید ہو یقیناً متشددین ہیں حضرت شیخ القرآن کبھی کبھار فرماتی تھی ولا اٹانا فَإِنِّي بیان اللَّهِ حمد اللہ حَلُمُّ فہدم شدو کل مسجد اگر اللہ کا کتاب اور پیغبر پیغمبر کی سنت بیان کرنا تشدید ہو یقیناً یقیناً یقیناً میں مُشَدِّدُونَ تجریدن شُهُودًا وَشَدُوا كُلَّ مَشَدِي ہر جگہ کہے کہ متشدد ہے اور ہم ہر جگہ کہیں گے کہ یہ متعین ہیں آپ ہمیں متشدد کہتے رہو ہم آپ کو متائن کہتے رہیں گے آپ مدائن ہیں اور ہم متشدد ہیں تشدید ہے اور تشدید تو ہماری صفت ہے اشدہ او عمل کفار فار او ہم ادعنوں او عمل کفار فارے رو ہم یہ تو مومنین کی صفت ہے کہ علم کفار یہ متشدد ہوں گے تو ہم متشدد ہیں اور مدانت یہ منافقین کی صفات ہے ودو دور تو دینو بھائی اور پھر وہ صفات گن لو مکذبین بھی ہو سات اچھا، سات اچھا، بعد ذالک زنین زمین تک تم ان میں سے ہو اور ہم ان میں سے اگر توحید بیان کرنا تشدید ہو یقیناً ہم متشدد ہیں وَإِذَا رَاوْ گَئِيَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُفُوَا اَحَذَا الَّذِي وَا سَلَّهُ رَسُولَا اور ایک کافر یہ مشرق جواب کو دیکھتے ہیں تو ان کا سوائی اس کے کچھ کام نہیں ہوتا کہ آپ کا مزاق بڑھاتی نہیں لگتے ہیں کیا وہ شخص ہے یہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجائے آج کل بھی تمہیں اشارے کرتے رہیں گے یہ وہ پنکتی ہے نا یہ وہ پنکتی ہے تو عید تو عید کر دے اگر ہم اپنے ماں بوجھوں کی باز میں مضبوطی سے جمع میں رہے تو اس شخص نے تو ہم کو ان سے منعرفی کر دیا ہوتا ورن قریب ان کا فروں کو جس وقت یہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہو جائے گا ان کا لئے ظلم آلیاتنا لولا ان صبرنا علیہا وصف یعلمون ہی میں رحم العذاب من اضل سبیلا جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا من اضل سبیلا کہ کون تا گمراہ صحیح رستے سے پھر ان کو پتا لگی گا اسی طرح سورت العراف آج نمبر ستر نکالیے سورت العراف آیت آج نمبر ستر جھگڑا توحید پر تھا مہیدین کہتے تھی کہ آج پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے مشرقین کہتے تھے نہیں اور بھی ہے ہمارے آبا و اجداد نے ان کو آلیا بنائی تھی قالو اجہدنا لنابد اللہ وحدہو آیت نمبر ستر سورة العراف قالو کالو لنابد اللہ وحدہو وہ گئر میں گانیہ بدھ فاتنا بما تعیدنا ان کنتا من جی جب علیہ اسلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ بس ہم ایک اور تنہا اللہ کی عبادت کیا کریں اور جن کو ہمارے بڑے ہمارے آبا و پوجا کرتی تھی ان کو چھوڑ دیں اس کہ ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کر رہے تھے ان کو چھوڑ دے اللہ تانا ونظر بد اللہ واہ آباؤنا فاطنا بما طاید ان من شادی اسی طرح سورہ حود آیت نمبر تریپن نکالیے لڑائی اور جھگڑا توحید پر تھا سورہ اہود آیت نمبر ترپن جب حضرت اہود علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا قوم آج کو تو کہنے لگے قالو یا اہود ما جہتنا ببینا تین وما نانو بتارکی آلیتنا انقلک وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني وجد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون انہوں نے جواب دیا ہود اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں حود علیہ السلام نے کتنے دلال پیش کیے اور پھر بھی وہ کہتے تو آپ نے کوئی دلیل نہیں لایا اور ہم تیرے کہنے سے آپ نے آلیہ کو چھوڑنے والے نہیں ہے اور وہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو صرف ہی کہتے ہیں کہ ہمارے آلیہ میں سے کسی الہ نے تجھ کو بری طرح جنون میں مطلع کر دیا ہے اِنَّا قُلُوا اِلَّا تَرَا کَا بَعْضُ آلِحَتِنَا بِسُورَ اِنَّا قُلُوا اِلَّا تَرَا کَا بَعْضُ آلِحَتِنَا بِسُورَ آج کل بھی کہتے ہیں نچھر ملنگانو گاڑی پہ لکھتے ہیں پیچھے نچھر ملنگانو تمہیں نقصان پہنچائے گا اور ملنگ مچیڑا ملنگ زرم مچیڑا اور ملنگ اگر دائلان دیو تلکلی مچیڑا قالا انکم الا تراجباد آلیتنا بسوء قال انی اشد اللہ اشدو انی بریون اما تسرکون واہ انبیاء علیہ السلام کتنے دلیر لوگ تھے اور کتنے بہادر پوری قوم مخالف ہے وہ پوری قوم کو چیلنج دیتا ہے قال اشد اللہ وشور انی بری مما تشرکون وہ متصائے لوگوں کہہ دے کہ اس کا منع کرو انی بریو مما تشرکون یا اللہ کے دوستو میرا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے منع ہے نہیں نہیں مما گنو من دونی فجیدونی سم بنا تم جرو میرے قتل کا بندوبست کرو سب سم بنا تم ضرور اور پھر مجھے محلت نہ دو شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہوں پہ پہلے زمانے میں مشرقین کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے ایک دفعہ ایک مناظرہ میں شیخ القرآن نور اللہ عمر نے جب مشرقین کو پنسایا اور ان کو کوئی رستہ نہیں ملا بھاگ دیکھا تو ایک مولوی نے شیخ القرآن کو غصے میں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں شیخ القرآن نے بڑے مسکراہٹ کے ساتھ ان کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طریقہ سکھاؤں گا اور تمہاری بھی خیر ہوگی میری بھی خیر ہوگی تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے لیے بھی نہیں ہوگا تو بڑے برجست ہو کر متوجہ ہوئے اور شہر قرآن کو کہنے لگی کہ وہ طریقہ کیا ہے شہر قرآن نے کہا آپ چندہ کر لے پیسے جمع کریں کسی اجرتی قاتل کو دیں وہ مجھے مار ڈالے میں شہید ہو جاؤں گا آپ بس فارغ ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے آپ ان کے ساتھ کیا کریں کہ خدا میں کہتا ہے کہ ہمیں مار ڈالو اب اس کا کیا علاج ہے اس مسئلے کی ریا اللہ تعالیٰ نے بہادر لوگوں کو پیدا کی یہ بغیرتوں کا کام نہیں تو ہی بیان کرنا اسی وجہ سے حدود علیہ السلام کو کہنے لگے قالو یاہوب ما جہتنا ببینا تین وما نانو بتارگی آلہتنا انکولک وما نانو لجب مومنین ان قلو اللہ تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشد اللہ اشدو انی برو مما تشکن من دونی فکی دن لا تنظرون انہوں نے کہا جواب دیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں اور ہم تیرے کہنے سے اپنے نے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور میں تجھ پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو صرف ہی کہتے ہیں کیا ہمارے آلیا میں سے کسی الہ نے تجھ کو بری طرح جنون میں مطلع کر دیا ہے حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے سوائے عبادت میں شریح کسی کو نہیں کرتا میں ان سے سر بے زار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو سو سب مل کر میرے آگ میں جو برائی کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھ کو ذرا مولت نہ دو زمانہ جائلیت میں بھی اصل میں جھگڑا یہ تھا کہ زمانہ جائلیت میں جو مشرق تھی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتی تھی رازق مانتی تھی بارش برسانے والا مانتی تھی نماز پڑھتی تھی حج کیا کرتی تھی خیرات اور صدقات دیتی تھی اور مساجد بناتی تھی لیکن جھگڑا اس بات پہ تھا کہ معاہدین کا عقید کہ اعلیٰ اور حاجت پورا کرنے والا اللہ ہی ہے مشرقین کا عقید تھا کہ نہیں آزاد پورا کرنے والے اور بھی ہے یا خود آلے آئے آزاد پورا کرنے والے ہیں یا اللہ سے کرواتے ہیں وہ یا ہمارے لیے وہ ہیں زمانے جاہلیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب رسول اللہ علیہ وسلم تک چوبیس ایسے حق پرس پیدا ہوئے جو انبیاء میں تھے اور انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا تھا <clears throat> ان میں سے ایک تھا زید بن بن نفیل الفیلت عمر رضی اللہ تعالی کا مانو لگتا تھا نصب میں نبی علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے زید بن بن نفیل سے ملاقات کی تھی اسے کہا اور ہاں، اے نے ان کو دیکھا تھا جب اس کے چہرے پہ خون بے اور یہ مسئلہ بیان کر رہی تھی اور کہتی تھی رب بنوا ادن من فردن ادین ادا تو قسمت ارب رب واحدن من فردن ادین ادیم ادا تک قسمت جب کام کی تنظیم ہو تو میں اس ایک رب کو مانو یا ہزار ارباب کو ترد اللہ تولعزا جمیعن کذالک یفن رجل البصیر میں نے اللہ تو رضا سارے بتوں کو چھوڑ دیا ہے ورے و شعار رد من آدمی کا کام ہے فلا عزا عدین و لنتیا ولا سمن بنی ونا من اغورو میں نے عزا کو مانتا ہوں ورنہ ان کی بیٹیوں کو ورنہ بنی غرم کی بتوں کی زیارت اور ملاقات وَلَاهُ بُلَنْ عَزُوهُ وَكَانُ رَبَّنِ لَنَا فِي دَارِ الْحُلُمِ صَغِيرُ وَنُهُ بُلْ کی زیارت کرتا ہوں جب میری عقل کم تھی تو اس وقت اس کو رب جانتا تھا اسی طرح شعرائی اسلام اور شعرائی مشرقین کے مقابلے ہوتے تھے ایک شاعر نے کہا تھا ترا جنگل گارس امتا ترجن کام ہے حمار جب گھوم کے ختم ہو جائے تو تم سمجھو گی کہ گھوڑے پر یہ بیٹے ہو یا گدی پر ہو اسی طرح زمانہ چاہیے میں ایک بند آیا اور اس نے کچھ نظر نیاز اپنے بت پہ رکھا اور روانہ ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لومڑی آئی اس نے وہ چیزیں کھائی اور پھر پان اٹھایا اور اس بت کے اوپر اس نے پیشاب کی جب اس نے دیکھا حیرانگی سے کہنے لگا ارب بنیا بھولو سالا سی بالت تالے سالی فلو ربا كان اانب کا فلا خير في رب فاته المطالب جن کے سر پہ لومیاں پیشاب کرتی ہے آیا وہ رب ہو سکتا ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا اگر وہاں کی رب ہوتا تو اپنے آپ کو پیشاب سے بچا لیتا اسی طرح ارد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بیجا کہ وہ درخت کاٹ لو غزا جس کی لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں غزا ایک درخت تھی اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے اس پہ نظر اور چڑھائے دیتے تھے اور جب اس پہ چڑھاوا کرتے تو اسے ایک آواز آتی قبول تمہارا نظر قبول ہو گیا جب آواز نہ آتی تو لوگ کہتے تھے میرا نظر قبول نہیں ہوا جب ہمارے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ورزہ کا مجاور جو تھا اس نے ہمارے خالد کو کہا کہ میں اس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کڑا ہوا رزا کو مخاطب کر کے کہنے لگا شدی شدت تو شدیشی بھی علا خالدین القل خمار و شمیری اے افزا دوپٹا گرا دو اور پانچی اٹھا لو خالد پہ سخ حملہ کرو جوٹی ثابت نہ ہو جاؤ فَإِنَّكِ إِلَّا تَقْلِلِهِمْ خَالِدًا تَوُوبِ ذِلْنَا جِلَوْتَ نَصَرِي اگر آج تم نے خالد کو نہیں مارا تو بہت جلد ذلت میں گر جاؤ گی یعنی میرے عزیز زلیل ہو جاؤ گی اس درخ میں ایک جنی رہتی تھی وہی آواز لگاتی تھی قبول حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگی ہوئی اور فرمانے لگی اعوزا کفرانک اللہ سبحانکی انی رئیت اللہ قد احانکی اعوزا تمہاری پاکی نہیں بلکہ تمہاری ناشکری ہے میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے رسوا اور زلیل کرے گا اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹا تو اس سے ایک عورت نکل آئی جس کے بال بکری ہوئے تھے عورت خالد نے اس کو وار کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمان لگی فجال تو ہم متنگ میں نے اس کو راج بنا دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنی تھی جو لوگوں کو دیکھا دے رہی تھی اسی طرح نمن ایک بت تھا ایک دربار تھا مزینہ قبیلے کا خزائی آیا اور کہنے لگا من لذی کن تو افعلو میں نوم کے پاس آیا اور وہ چیز زما کرنے کے لیے جیسا کہ میں پہلے کرتا تھا رجب کے مہینے میں یہ نظر پیش کرتی تھی فقلت لنفسي حين راجعت عقلها هذا إله أبكم الناس يقف ياكلو میں نے جب دل میں سوچا تو میں کہنے لگا یہ میرا الہ ہو سکتا ہے جو گونگا ہے ابھی یوم دین محمد الماجد المتفضل اغاثت اللہ فان میں اللہ قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں ساری دینوں سے انکار کرتا ہوں اگر میرا دین ہے تو دین محمد ہے اور میں اسی کا اقرار کرتا ہوں اور مسلمان ہو گیا اسی طرح ایک سردار تھا اور حامر جمہور اپنے قبیلے کا سردار تھا یہ بندہ تھا جب بعد میں مسلمان ہوا اور حیرت عثمان اور غزہ عمد میں شہید ہوا غزہ امد میں جب شہید ہوئے ادھر ہی دفن کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیرے خلافت میں بہت بارش ہوئی اور سیلاب آیا جب سیلاب آیا زمین بہا کر لے گیا تو اس میں حضرت امرود جموں کا جو بدن تھا وہ ظاہر ہوا اور جب لوگوں نے دیکھا تو اسی طرح تازہ بدن اور تازہ خون تھا جیسا کہ پہلے دن اس کو دفن کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں حکم دیا کہ مختلف جگہوں پہ قبریں کھود لے اور رات کے اندھیرے میں ایک قبر میں اس کو دفنا دیا تاکہ لوگوں کو یہ پتا نہ لگی کہ وہ کون سے قبر میں ہے تاکہ آئندہ لوگ اس کی عبادت شروع نہ کرے ہم نے جموں نے لکڑی سے اپنے لیے ایک بنایا تھا اس کا بڑا احترام کرتا تھا ان کی قوم میں سے دونوں جوان تھے جو مسلمان ہوئی تھے اس میں عورت ایک عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے رات کی تاریخی میں اس بت کو اٹھایا اور گندگی کے ڈیر پہ ڈال دیا صبح جامر میں اٹھے اور میں بدھ کو ڈھونڈ رہا ہے اور نہیں ملتا نیک بندی کا شکل بنایا تھا گیا تو ادھر گندگی کے ڈیر میں پڑا تھا اس کو اٹھا کر لے آیا اس کو صاف کیا حسن دیا اس پہ عطر لگایا دوسرے دن پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا پھر اس نے اسی طرح صاف کیا اور رکھا تیسرے دن پھر ایسا ہوا پھر جب اس نے لاؤ اور صاف کیا تو اس کے کندھے پہ تلوار رکھا اور اپنے بت کو کہنے لگا اگر تمہارے پاس کوئی آیا تو اسے مار ڈالو ان کو اس کو رات کی تاریخی میں نوجوان آئے تلوار اٹھایا اسی اور اس بت کو لے گیا اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ باندھ کر کنویں میں ڈال دیا صبح ہم نے جموں ادھر ادھر گھوم پھرتا ہے اور دیکھتا ہے میرا بت کہاں گیا ہے ایک ویرانہ کنواں تھا جس میں لوگ گندگی ڈالتے تھے ہم نے بت کو ادھر پایا اور ساتھ ایک مردہ کتا بھی پڑا ہے ایک کنارے پہ کڑا اور یہ مردہ کتا ایک کوئے میں نہ ہوتی اگر واللہ اگر تم نہ ہوتی تو تم اور یہ مردہ کتا ایک دوسرے میں نہ ہوتی الحمدللہ الالی ذلم میں انوائی بالرزا کی دیانی دینے والذی انقذنی من قبل ان اکنو بھی ظلمت قبر مرتحیدی ہوئے یہ ایک مقابلہ تھا مح اور مشرقین کا شروع کہاں سے ہوا اختتام کہاں پہ ہوا شروع ہوا تائز سے کہ مہی کہتے تھے کہ خالق اللہ ہے مشرقین بھی اس کے قائل تھے محی کہتے تھے بارش برسانی والا اللہ ہے مشرقین بھی کہتے تھے کے کہ نماز پڑھے مشرقین بھی نماز پڑھتی تھی مہی دین بھی خیرات اور صدقات کرتی تھی مشرقین بھی کرتی تھی مہی دین بھی حج کیا کرتی تھی مشرقین بھی کرتی تھی یہاں تک اکٹھے جا رہے تھے اب رستی جدا ہوئے مشرقین کہتے تھے کہ اور حاجت پورا کرنے والا اللہ کے بغیر اور بھی ہے یا خود آلہ ہے یا ہمارے آجاد پورا کرنے والے ہیں یا کروانے والے ہیں ہمارے سفارشی ہے اور معیدین کہتے تھے نہیں آزاد پورا کرنے والے اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں <coughs> اسی طرح جب لاٹ حضرت مغیر تم نے شعبہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا لاٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا شداد ابن عارض جو نے اس موقع پہ کہا تھا لا تنصر اللہ تا ان اللہ وکیفا کا ملکا وکیفر آج لاٹ کی امداد میں کرو کیسے تمہارا امداد کرے گا لات جو اپنا انتقام نہیں لے سکتا اندی اروک دن بستا وکا دل لگا جا رہا درو ان مٹان دل دسا دکھوں یا ہمیشہ بہانا لہٰذر آج کل بھی مغر کے قبیلے کے لوگ ترا ہے رقبت ہی موبند کما کبت ہو جہ الا سوائی تزل جناب سر حالا دے اطایر نیند خائر بلوائی آج کل بھی وہی کام شروع ہے غیر اللہ کو حاجت روا بنا رکھا ہے الہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں مسلمان ہے سارے مسلمان ہیں سارے اتفاق ہونا چاہیے مسلمان ہیں کہاں کی مسلمان پنجاب میں کسی نے کسی سے پوچھا تو مسلمان ہے اس نے کہا ہاں جڑا مسلمان ہو انہوں نے کہا کیسے مسلمان ہو اس نے کہا ہمارے گھر میں میرے دادا کا مسلح اور لوٹا پڑا ہے اگر صرف مسلح اور لوٹی سے مسلمان بن سکتے تو ساری دنیا مسلمان ہے اگر عقیدے کا مسلمان اور عقیدے کا معاہد دیکھنا چاہتے ہو تو عقیدے کا مسلمان اور معاہد ہوئے جس کا عقیدہ یہ کہ اللہ ایک حاجت روائے اس کے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں یہ جگڑا تھا معیدین اور مشرقین کا تو جب آپ کسی آج میں سوچتے ہیں تو یہ دیکھ لے کہ اس میں خطاب کس کے ساتھ ہے اگر مشرق کے ساتھ ہو تو کون سے قسم کے مشرق کے ساتھ ہے مشرقین بالعباد صالحین یا مشرقین بالملائکہ یا مشرقین بالجن یا مشرقین بالکواکب اور اگر مشرق کے ساتھ خطاب ہو تو کون سی قسم کی شرک کی ترجیح ہے یہ ایک فرقہ جو قرآن کریم کے مخاطبین تھی مشرقین ان کا تسکران نہیں کیا دوسرا پھر ہے جو قرآن کریم کے مخاطبین الیہود یہود یہود وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارا ہے تورات تورات ہمارا اس تورات بھی ایمان اور یقین ہے اور ہم تورات کو ماننے والے ہیں اگرچہ تورات جب یہودیوں پہ بخت نصر مسمت ہوا تو اس نے ان سے تورات چھین لی اور لے گیا اور تین سو سال بعد پھر یہودیوں کی علامات ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھا اور اس کا نام تو رات رکھا اس میں کچھ صحیح اور کچھ اپنی طرف سے لکھا اور اس کا نام تو رات رکھا اگر یہ ویڈیو سے پوچھا جائے کہ وہ تو رات جو مفت نصر آپ سے لے گیا تھا وہ تو مجھے بتا دے تو کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں دکھا سکتا اسی وجہ سے انہوں نے تورات کو پس پس ڈالا تھا سورج آیت نمبر ایک سو ایک نکالیے سورج آیت نمبر ایک سو ایک وَلَمَّا جَاؤُمْ رَسُولُ مزل اللَّهِ مسجد لِمَا میں نبذا فریق من اللذین اوتو الكتابا کتاب اللہ وراء ظہوریم کانم لا علمون اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے جو ان کے پاس ہے تو علی کتاب ہی کی ایک فریق نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو اس طرح پر سے پش ڈال دیا گویا وہ اس کتاب کو جانتی ہی نہیں ان یہودیوں نے اپنی کتاب پہ عمل چھوڑ دیا تھا ویسے موسیٰ کہتے تھے ہم موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تو رات کو مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ رتر کا بن نہ سنوں گم حضر کر لگ تم لوگ پہلو کی طریقوں پہ ایسے چلو گے جیسا کہ ایک جوتا دوسری جوتے کے برابر ہو ان کا جو کام تھا اوٹے وہ ناما یہ ان کا جو کام تھا وہی کام آج کل کے علماء سو بھی کر رہے ہیں اسی وجہ سے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففی شبہ وفی شبا جو ہمارے علماء میں فاسد ہو جائے ففی شبہ من الیہود ان اس میں یہودیوں کی پوری ہوگی جیسا کہ یہود کرتے تھے اسی طرح ان کا کام بھی ہوگا ان کا عمل بھی ہوگا یہودیوں کی کتاب تو آج پانچ ابواب پر مشتمل تھی پہلا بار تھا سفر گین سفر کا من ہے باب یعنی باب التقویم اس میں مبدع عالم کا ذکر تھا اور حضرت آدم حضرت حوا حضرت حضرت نو ابراہیم یوسف کے احوال تھے دوسرا تھا سفر الخروج اس میں حضرت علیہ السلام کے روح بنی اسرائیل کا ذکر تھا تیسرا باب تھا سفر الاخبار جیسا کہ قرآن کریم میں سورتیں ہیں سورت الفاتحہ سورت البقرہ سورہ سورت اس میں اسفار دے پانی تیسرا سفر الاخبار اخبار اس میں ان کی شریعت میں حلال و حرام کی تفصیل تھی اور چھ تاتا سفر العدد اس میں اقوموں کی تعداد بنی اسرائیل کی جھگڑے مذکور تھے اور بنی اسرائیل کی تاریخ اور پانچ آتا سفر استثناء اس میں آگانی جزیہ اور قواعد ذکر تھے اس دورات کے مختلف شروع بھی تھی جو انہوں نے لکھے تھے لیکن اصل تورات کو بھی انہوں نے مساق کیا تھا اور پھر شروع میں بھی انہوں نے اپنے طرف سے دزبرداری کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ تھا اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان پہ رد کرتی ہوئی فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر اناسی نکالیے سورہ بقرہ آیت نمبر اناسی ساٹھ نو فوائل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم ثم یاقولون هذا من ان اللہ لیشتروا بی زمنا قلیلا فغیر اللہ مما کتبت ایدیهم وغیر اللہ مما اکسبون سو بڑی خرابی ان کی لیے جو تعریف کر کے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتی ہوئے پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ اس تحریف کے بدلے کو تھوڑا سا حاصل کر لے سوچے کچھ ان کے ہاتھ میں لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے اور جو کچھ حاصل کیا کرتی تھی اس کے باعث ان کے لیے بڑی خرابی ہے اس ایک آیت میں سوچ لیں ایک لفظ اس آیت میں بار بار ذکر کیا گیا اس کو دیکھ لیں فَوَيْلُ الْلَّذِينَا يَكْتُبُونَا اِنْ كِتَابَ بِعَيْدِ اِنَّا سُمَّا قُلُونَا عَدَى مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُو بِهِ سَمَنْ قَلِيلًا مما لائنٹ لائن کون سی زبر جو بار بار ذکر کیا گیا ہاں، گونا کتاب ایک بار ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فویل اللہ مما کتبت ایدیم دوسری بار وویل اللہ مما یسیبون تیسری بار ویلن ویلن ویلن ویلن ویلن ویلن اور زمانی بیتی میں ماضی آر اور استقبال ویلن ویلن ویلن وہاں ان کی یہودیوں کیلئے پہلی بھی تباہی تھی آج بھی تباہی اور بربادی ہے آئندہ بھی تباہی اور بربادی ہوگی ویمن ویمن ویمن کسی وجہ سے یہ علماء تھے یہ سمجھنے والے تھے اور آپ دیکھیں مکی صورتوں میں بڑی نرمی ہے کیونکہ مکہ میں جہلا لوگ تھے ادھر یہود نہ تھے مولوی نہ تھے تو ادھر خطاب نرمی کے ساتھ ہے اور جب مدینہ میں خطاب ہے تو سختی کے ساتھ ہے جائے و نبی جائے گفار اور علیہن مدنی صورتوں میں سختی ہے سختی ہے کیونکہ ادھر غلامات سمجھنے والے تھے عوام اور اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے اگر وہ گالی بھی دے نبی علیہ السلام عوام نے جب پتھروں سے مارا تو دعائیں دے رہے تھے اللہ عماد یعلمون لیکن جب مدینہ میں آئے اور خلاف آج کیا تو نبی علیہ السلام بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ذبح کی جاتے تھے اور دیکھ رہے تھے ادھر یہ نہیں کہتے تھے اللہ عما کے قومی کیونکہ وہ ضدی اور نادی تھے زدی اور اینادی کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے ہاں غلطی ہوئی اس کے ساتھ نرمی کرو غزہ اوت میں نبی علیہ السلام کو تلواروں کے سائے میں چھوڑا اور ادھر ادھر ساتھی باگ گئے اگرچہ وہ قصدان نتا اور اللہ نے فرمایا وَلَا كُنْتَا فَضًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ واستغفر لهم وشاورهم في الامر ان کے لیے آپ در گزر کرو وشاورهم في الامر ان کے ساتھ مشورے کر دے رہو حالانکہ تلواروں کی سائے میں چھوڑا ہے کیونکہ انہوں نے قصدن نہیں کیا تھا یہ کام لیکن مدینہ میں جب نبی علیہ السلام کو اکیلے چھوڑا وہ نہیں چلے گئے ان کے ساتھ تو اللہ نے پیغمبر کو کہا کلن تر میا بدن ولن کا دلو میا ان کو اپنے ساتھ نہ چھوڑو ان کو کہو کہ میرے ساتھ نہ آؤ میرے دشمن کے مقابلے میں میرے ساتھ بن کر نہ لڑو کیونکہ وہ منافق تھے انہوں نے ہی کام کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نرمی ہونی چاہیے میرے ہر کسی کے ساتھ نرمی نہیں جو نہ سمجھے جو عوام ہے جس نے غلطی کیے قصدن نہیں کیا اس کے ساتھ نرمی کرو اور جس نے قصدن تمہاری مخالفت کی اس کو کبھی اپنے ساتھ نہ چھوڑو اگر چھوڑ دیا تو تمہاری جو نقصان ہوگا تم نقصان میں پڑ جاؤ گے یہ یہود جو تھے یہ سمجھنے والے تھے علماء تھے سمجھدار تھے قصدن اور زد اور اعناد کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے بار بار کہا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَدِيهِمَا سُمَّ يَقُولُونَ آزَا مِنِ اللَّهِ لِيَسْلَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مما کتبت وہ وغیل اللہ مما ایسی جو تمہاری نہیں ہے وہ تمہاری نہیں ہو سکتے تم جتنی بھی نرمی کرو آج کل بھی یہود غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں کرتے ان کا بس چلی نہ بچے پیرا میں نہ خواتین پیرا میں نہ انسان گرام اور نہ انسانی تنظیمیں جو اٹھتی ہیں پاکستان میں اگر تھوڑا سا معمولی کام ہو جائے فوراً ہیومن رائٹس والے اور تنظیمیں اٹھتی ہیں لیکن ادھر کیوں نہیں پوچھتے اور پھر ایران اور نے حملہ کیا نے حملہ کیا نہیں ایران اور یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک گیم ہے اور ایک گیم بن رہا ہے جس میں لڑائی ہونی والی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا وہ گیم ہے کسی طرح پاکستان کو ختم کرنے کی درپے ہیں اور مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر لوگ کہتے ہیں یوا ہوا یہ بعد میں پتہ لگے گا مِمَّا مت بتائی وَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا بو ان یہودیوں کے بڑے خبائش تھے اور ان کے بڑے بڑے عادات تھے جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے جو عادات ان کی تھی آج کل کے علماء سور کی بھی وہی عادات ہیں ان میں سے چند ایک ہم ذکر کرتے ہیں پہلا ہی کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر جھوٹ بناتے تھے جھوٹ بول دیتے انبیاء علیہ السلام پہ جھوٹ بناتے تھے جیسا کیوں کہ اون کا گوشت حرام ہے کیوں کہتے تھے کہ الٹیاکو علیہ السلام نے اس کو حرام کیا تھا حالانکہ علیہ السلام نے کہا حرام کیا تھا سورہ آل عمران آج نمبر تریان میں نکالے کل طعام کانا الا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسی من قبل ان تنزل التورات قل فاتو بالتورات فدلوها ان کنتم صادقین اسی طرح اور بغیر جرم کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتی ہے آج کل بھی حق پرس علماء کو قتل کرتے ہیں کیا جرم ہے ان کا توحید بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے سورة البقرہ آیت نمبر اکاسات نکالیے ذالکا بیانم کانو یفرون بیات اللہ ویفتبون النبینا بغیر لاکو ذالک بیانم کانو یکفرون بیات اللہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ احکام خدا ان کا انکار کیا کر دیتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ ورنہ حق جانتی ہوئی پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتی تھی انبیاء کو قتل کرتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ ہاں، بازار کی دکانیں کھولنے سے پہلے صبح سویرے انہوں نے بارہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا ایک نبی کو قتل کیا اللہ نے دوسرا بھیجا اس کو قتل کیا اللہ نے تیسرا بھیجا اس کو قتل کیا اللہ نے چوتھا بھیجا اسی طرح بارہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے محبوس فرمائی اور بارہ انبیاء علیہ السلام کو صبح سویرے قتل کیا اور اسی طرح نیک بندوں کو اولیاء کرام کو علماء کو قتل کرتی تھی آل عمران آٹھ نمبر اکیس نکالیے ان الذين يفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بلا شبا جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ورنہ حق جانتی ہوئے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو آج میں انصاف کی ترغیب دے ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے دیجیے اسی طرح آل عمران ہاتھ نمبر ایک سو بارہ بات آ تو نماز فی فور الا بحبل من الله وحبل من الناس ان پر ذلت و پسی چنتا دی گئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ خداوتی کا انکار کر دی تھی اسو کو دیکھو ہر جگہ ذلت و رسوائی ان پہ دی گئی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں زلیل ہوں گے رسوا ہوں گے ہو بھی سی بغضب من با وجربت ڈلہ ہے وہ بغضب من نہیں مول مس کا وہ بھائی بیگا گاڑی ڈنا ہے جانتی بیگمبر کو قتل کرتی تھی وہ بھائی بھی خدا ذالک بیات اللہ الانبیاء بغیر یا ذالک سو یہاں وکانو یعبدون اسی وجہ سے گیرنا فرمانی کرتی تھی اور حد سے تجاوز کرتی تھی اسی طرح ان کی عادت ہی تھی کہ وعدہ خلافی کرتے تھے ہمیشہ وعدہ کو توڑ دیتے آج کل کی علماء سو دیکھ لیں ایک دن وعدہ کرتے ہیں دوسرے دن توڑتے ہیں ایک دن وعدہ اور دوسرے دن توڑنا یہ ہدیوں کی عادت تھی سورة النساء نمبر ایسا پچپن فَبِمَا نَقْزِمْ نِسَا قَهُمْ وَقُبْرِمْ بِعَاتِ اللَّهِ وَقَدْلِمُ الْأَنْبِيَا بِغَرِ عَقِمْ وطول قلوبنا غلفون بل تبا الله على بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آخر کار ہم نے ان کو ان کے حال شکنی ہو رہا کہ ہم علائی سے منکر ہونے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا ان کی آدھاتی تھی کہ وعدہ خلافی کر دیتی تھی وعدہ کو توڑ دیتی تھی آج کل کے مولیوں کا وعدہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ توڑتے ہیں کتنے وعدی کیے اور کتنی دفعہ توڑ دیے اسی طرح پیغمبروں کی جھوٹ پیغمبروں کو جھوٹ کی نسبت کرتے تھے تمہیں بھی جھوٹ کی نسبت کرتے رہیں گے سورت المائدات نمبر ستر نکالیے سورت المائدہ آیت نمبر ستر لیکن جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لایا جس کو ان کے دل پسند کرتے ہو تو بعض رسولوں کی انہوں نے تقزیب کی اور بعض کو یہ قتل قتل کر ہی ڈال دیتے انہیں یعنی بعض کی تقزیب کی جس پر بس نہیں چلتا تھا ان کی تقزیب کی اور جن پر ان کا بس چلتا تھا ان کو قتل کرتی تھی ان کی ہی تھی آج کل بھی آج سے تقریباً تین سو سال پہلے شاہ اسماعیل اور سیدہ احمد شہید آئی ان پر ان کا بس نہیں چلا تو فتح لگا دیے اور وہ فتح اب بھی میرے پاس موجود ہے انہوں نے جو ان کے لگائے تھے اور جب بس جالا تو ان کے ساتھیوں کو قتل کیا رستم میں ایک سسر نے اپنے داماد کو قتل کیا جو حضرت شاہ شاہی شہید رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا یہاں قریب ایک گاؤں میں مین آئے اس میں سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے تیرہ ساتھی تھے اور نے ایک محلہ ہے مسجد حبیب یعنی خیل اس میں پنا لیا اندر سے دروازہ کنڈی لگا دی تو مسجد کو آگ لگایا مسجد کو بھی جلا دیا اور ان کو بھی جلا دیا یہاں قریب گاؤں کوٹا اس میں سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ساتھی تھا سعید امیر رحمت اللہ علیہ ان کے فتح لگا دیے اور کتاب لکھا اور اس میں مختلف قسم کی شہادتیں پیش کیے اور کتاب کا نام رکھا برحان المومنین شیخ القرآن نے اس میں لکھا ہے برحان المزلین اس کے نوازے نے جب اس کی تردید کی اور اس نے کتاب لکھا شہاب الساکب الساقب القاضی علی الغائب یہ اسلامیہ کالج جس نے بنایا ہے شاہجہادہ گل خان اس کا دعویٰ تھا جب اسے کتاب لکھا تو اس کو شہید کر ڈالا اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے ان کے ساتھیوں کو بالا کوٹ میں شہید کیا اور ان کی تین سو ساتھیوں کو پکڑ کر نوشہرہ لائیے اور ادھر ٹوپ سے ناری اور ختم کی ہے جب بچ چلا تو موحدین کے ساتھ ایسا کیا اور جس کا بس نہیں چلتا ہوا تو کہتے تھے جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اسی طرح یہودیوں کی عادت ہے حق کو چھپانا آج کل کے علماء سو کی بھی یہی عادت ہے کہ حق کو چھپا رہے ہیں سورہ بقرہ آج نمبر ایک سو انسٹھ نکالیے آج نمبر ایک سو سورت البقرہ انساٹ سور بکارا ہندینا یم ان بہینا تو ون ہوتا بہن سبھیل کتاب کا یم ہنو يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ بے شک جو لوگ ان مضامین کو چھپاتے ہیں جن کو ہم نے نازل کیا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ صاف و سری ہے وہ صحیح راستہ دکھانے والے ہیں بعد اس کے کہ ہم ان مضامین کو کتاب میں لوگوں کی خوب کھول کر بیان بھی کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لانت کرتا ہے اور سب لانت والے کا لانت کرنے والی بھی ان پر لانت کرتے ہیں یعنی اتفاقی لانت ہی ہے جس نے اللہ کی کتاب کو چھپایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے زامین کو چھپایا اسی طرح سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چنچر ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اس آیت میں اللہ نے دو عادات ان کے ذکر کیے جو اخلاق خبیص اور عادات آداد خدیثات اور اس کے چار سزائیں ذکر کی ایک عادت میں دو ہیں تو دو اعمال سیاح اور اس کے چار اعمال سیئہ سیاح الذين آج ما انزل الله من الكتاب ایک دفعہ ادھر طلبہ بیٹھی تھی میرے ساتھ اسے میں ہمارے گاؤں کا ایک غریب بندہ تھا جو کپڑے بیچتا تھا جگہ جگہ تو وہ آیا بوڑھا بندہ تھا طلبا نے اس کو دیکھا تو طلبا نے مسکرا دی ہوئی یعنی اس کا تھوڑا سا مذاق اڑایا میں نے طلبا کو کہا تمہیں پتا ہے کہ قرآن کریم کا بڑا ماہر ہے انہوں نے کہا یہ میں نے کہا ہاں یہ یہ شیخ القرآن کے ابتدائی شاگردوں میں سے ہیں اور ایک بڑا مائر ہے قرآن کا انہوں نے کہا اس کا کیا مہارت ہوگی میں نے کہا ان سے ایک آیت کے بارے تمہیں میں شاید سکے سڑیا منگ دے سے توجہ خرابہ کرے دا آیا سن سارا چناس تھے بار کو جمع کل اختی بار کیا کل سار بار کیا تو میں نے کہا ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھ لیں تو انہوں نے ای آیت طالبانے سنا کہ اس کا بابا کیا مطلب ہے تو بابا کہنے لگا اس میں دو سزا دو اعمال اللہ نے علماء سو کی ذکر کی اللہ کی کتاب کو چھپایا اور دوسرا یہ غیش گرو نے بھی سمن کا لیلا دنیا آرازوں میں کاصب کے لیے اس میں قلیل لیا یعنی دنیا کیلئے لیے کر دے رہی ہے تو اس کی چار سزا ہے پہلا سزا اُنائی کا مایا گنونو بھی میں لما رو اپنے پیٹوں کو آج سے بھر دیا دوسرا سزا وَنَائِ قَلِّمُونُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تیسرا سزا وَنَائِ زَكِّينُ اور چوتا سزا وَنَوْمُ عَذَابٌ عَلِيمُ ان کے لیے عذاب دردناک یہ چار سزائیں اللہ نے ذکر کی کیونکہ عمل مولویوں کا تھا یا مال علماء اسو کا تھا کہ حق کو بھی چھپاتی تھی اور پھر دنیاوی مفادات کے لیے کو چھپاتی تھی تو اللہ نے چار سزائیں ذکر کی یوں پہلا اولائی کا مایا گلو بھی بتونی ملنار اور دوسرا ولائی کا اللہ یوم القیام تیسرا ولائی زکیم اور چوتا ولہم عذاب علیم اسی وجہ سے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکدہو فرماتے تھے نموتا من من برم نخطیب امام نموتا نموتنن و تمن برم امام مراچ کار کی اظہار حق بیان کنن وطنن تو تھی دارو قرآن کی خطیبی تھی بیانات بھی کرتے تھے لیکن وہ محتمم اور وہ خطیب نہیں ہوں جو پیسوں کے لیے دولت کے لیے کرتے ہیں نمو محتمم اور مسئلے کو چھپاتے ہیں مسئلہ کو مدرسے کی وجہ سے چھپاتے ہیں خطیب مسئلے کو چھپاتا ہے خطابت کی وجہ سے نہیں موتمیم و ہو لیکن موتمیمی مدرسہ اور یہ خطابت بھی مسئلے کیلئے کہ مسئلہ توحید بیان کرو ٹھیک ہے نہ نمبرم نمبرم امام نمبرم میں امو تنمو کی چندوں کی وجہ سے مسئلہ کو چھوڑ دوں اور میں ممبر ہوں کہ اوٹ کی وجہ سے مسئلہ کو چھوڑ دوں نہ خطیب ہوں کہ اپنے شہرت کی مسئلہ کو چھوڑ دوں اور میں امام ہوں کی امامت کی وجہ کسی مسئلہ کو چھوڑ دوں مراچ کار کی اظہار حق بیان میں گناہ میں پھر میں بیان نہ کروں میں آ میں ہے تم کو خراب بھی مرا شکار کے اظہار حق بیان میں اسی طرح یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ مومنوں کو برا بنا کہتے تھے اور تکلیف اور ایزا پہنچاتے تھے تکلیف اور ایزا پہنچانا یہ یہودیوں کا کام تھا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چھانسی نکالیے ان کی عادت ہی تھی وَلَا تَسْوَهُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُتُمْ كِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا وَذَنْ كَثِيرًا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے ان سے اور نیز مشرقوں سے ابھی بہت سی تکلیف دے باتیں تم کو سننی پڑیں گی اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوا کی پابند رہی ہے تو یقیناً یہ بڑی ہمت اور عزم کے کام ہے ان عزم الامور شیخ القرآن کبھی کبھار فرماتے تھے داد زوانانو کار دے ان تصویرو و تتقو کتاسو صبرو گئی او کلک پاتی شئی فا انا ذالکا من عزم الامور و داد زوانانو کار دے داد بادرانو کار یہ بہادروں کا کام ہے کہ علماء سو تمہاری مخالفت کرے اور تم ڈٹے رہے اور مسئلہ بیان <coughs> کرتے رہے یہ تو مخالفت کرتے رہیں گے عبداللہ مبارک نے اسی وجہ سے فرمایا تھا حل ہلدین اللہ و اخبار دین کو فساد کرنے والے اور کوئی نہیں بادشاہ اپنے اقتدار کے لیے دین کو برباد کر رہے ہیں اور علماء یسو اور پیران زلالت ضلالت اخبار ملوک و روبانوها اور اردو کا ایک شاعر کہتا ہے ہے خرابی دین کی ان تین سے ان تین سے ظالم پی رجائے المولی بے دین سے دین کی تباہی ان تینوں سے یا ظالم بادشاہ یا بے دین مولوی یا جاہل پیر یہ یہودی سمجھدار لوگ تھے علماء تھے اور ساتھ اس کے کہ علماء بھی تھے اور پھر بھی مخالفت کر رہے تھے ان کے اوصاف خدیثہ مدنی صورتوں میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور یہ نہیں کہ صرف اسی زمانے کے تھے آج کل کے نہیں العبرت لعموم اللفظ لفظ لخصوص خصوصی سبب اسی وجہ سے اللہ اللہ رحمت علیہ فرماتے من من فسد علمائنا ففی شبہ من الیہود جو ہمارے علماء میں سے غلط رستے پہ چل پڑے ان میں یہودیوں کی بو ہوگی یہودیوں کی عادات یہودیوں کی صفات ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان عادات سے بچائے بریک وقفہ کرتے ہیں وضو بنائے اور پھر انشاءاللہ سبق پڑھیں گے اور پھر نماز بھی ادھر ہی پڑھیں گے انشاءاللہ